یہ مر رو احمر تحمر یاحمہ رونہ تحمر رو تحمر رانے یہ مرینہ تحمر رو تحمر رانے تحمہ رونہ تحمر رینہ تحمر رانے لن تحمر لن تحمر لن رالین لن تحمر لن تحمر لن رالن تحمر رولن تحمر ریلن تحمر رالن تحما احمر رالن رم لم کی گردان لم لم یحمر لم یام یام یام یام تاہ مر لم تحمر لم مر لم لم مری لم تحمرہ لم تحمر لم تحمرہ لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم نحمر نحمر احمرہ ٹھیک ہے اس طرح امر گردان آ جائے گی احمر احمر احمر احمر احمر رو احمر احمرہ احمر ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح ہو جائے گا یہ گردان چلے گی اس طرح آگے نہیں گردان کیسے آ جائے گی لاتحمرہ لاتاہ مر لاتاہ مر لاتاہ مرہ لاتاہ مر لاتاہ مر لا تحمر لا لا تحمررنا ہو گئی جی کو اب یاد تو کریں نا آپ لوگ آپ کو پاس میں نے کہا ہوا ہے کہ نیٹ کے اوپر بھی وہ موجود ہیں نیٹ کے اوپر بھی کتاب وغیرہ موجود ہیں اس لیے اس کو ہم یاد کریں یہ تو ابا کا کام ہے یاد تو کرنا ہے اس کو انوار الاشرفیہ بتائی تھی انوار الاشرفیہ انوار ڈاؤن لوڈ کریں اس کا لنک دے دیں انوار کا لنک ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو کر لیں ڈاؤن لوڈ کر کے یاد کریں گے اصل چیز وہی ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے اب میں کیسے آگے چلوں میں یہ اس سے رکا رہوں گا کہ جی آگے چلیں گے تو ایک دفعہ رٹا لگانا ہے لگائیں لگائے وہ تو میں نہیں ہے وہ کر سکتا کہ اور میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں آگے وہی ہوگا کہ جب ادھر کمزوری رہے گی پھر آگے بھی آپ نہیں وہ کریں گے کیونکہ آگے بھی اس طرح کی دو گردانیں اور بھی وہ ایک گردان اگلی والی بھی آ رہی ہے وہ بھی اس طرح کی آ رہی ہے پھر آگے جائیں گے پھر تھوڑی سی طرح ایک مشکل سی گردان آئے گی وہ اسا کلا یسا کلو اسا کلن کرس نہیں اتحرا یتحرو آئے گا باب تہم جو آئے گا اس لیے آپ لوگ اس کا تھوڑی سی ہمت دکھائیے اور یاد کریں ٹھیک ہے جی انوار الاشرفیہ انوار الاشرفیہ کتاب کا نام نیٹ پہ سرچ کریں انوار الاشرفیہ مولانا اشرف شاد صاحب کی جو ہے انوار الاشرفیہ ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی بس پھر اس کو یاد کرے اور کیا ٹھیک ہے اس کو یاد کریں ٹھیک السلام علیکم اللہ لنک لنک دے دیں لنک دے دیں لنک ڈال دیں ادھر فری جی۔ ہے السلام علیکم السلام مائک فری ہے